الباب الثاني عشر ومئتان باب فضل قيام الليل رات کے قیام کی فضیلت کا بیان ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا اللہ تعالی نے فرمایا اور رات کے کچھ حصے میں نماز تہجد ادا کر یہ تیرے لیے ایک زائد عمل ہے امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو قیامت کے دن مقام محمود پر کھڑا کرے گا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ان کے یعنی اہل ایمان کے پہلو ان کے بستروں سے دور رہتے ہیں كانوا قليلا من الليل ما يهجعون اور فرمایا وہ یعنی اہل ایمان و تقوا دنیا میں رات کو کم ہی سویا کرتے تھے وعن عائشة عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق متفق عليه عليه وعن المغيرة بن شعبة نحوه حضرت عائش بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پھٹ جاتے میں نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول آپ کیوں اتنی مشقت برداشت فرماتے ہیں جب کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ بھی بخش دیے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں بخاری و مسلم وعن علی رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا فقال ألا تصليان متفق عليه طرقه أتاه ليلا حضرت علي رضي الله عنه سي روايته کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس رات کو تشریف لائے تو فرمایا کیا تم تہجد کی نماز نہیں پڑھتے بخاری و مسلم وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا متفق عليه حضرت سالم بن عبد الله بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے باپ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اچھا آدمی ہے اگر یہ رات کو نماز پڑھتا حضرت سالم کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے والد عبداللہ رات کو بہت کم سوتے تھے بخاری و مسلم وعن عبد بن بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد اللہ تو فلاں شخص کی طرح نہ ہونا وہ رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے رات کو عبادت کے لیے اٹھنا چھوڑ دیا بخاری و مسلم وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه متفق عليه حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ وہ رات کو صبح ہونے تک سویا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے جس کے کانوں میں یا فرمایا کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے بخاری و مسلم وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله تعالى إن حلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان متفق عليه قافية الرأس آخره حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر جب وہ سوتا ہے تین گرہیں لگا دیتا ہے ہر گرہ پر وہ منتر پڑھتا یعنی افسوں پھونکتا ہے تیرے لیے رات بہت لمبی ہے پس خوب سو اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے پھر اگر وہ اردو بھی کر لے تو ایک گرہ اور کھل جاتی ہے پھر اگر اس نے نماز بھی پڑھی تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث خبی اور سست ہوتا ہے بخاری و مسلم وعن عبد الله الله الله بن سلام رضي عنه أن النبي صلى عليه وسلم قال أيها و رد اللہ علیہ وقل وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حضرت بن سلام رضي اللہ عنه سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سلام کو پھیلاؤ کھانا کھلاؤ اور رات کو نماز پڑھو جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں اس طرح تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں اور فرد نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے مسلم وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة متفق عليه حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکعت ہے چنانچہ جب تجھے صبح صادق کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت کے ساتھ وطر بنا لے یعنی ایک رکعت وطر پڑھ لے بخاری و مسلم رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة متفق عليه حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دو دو رکعت ادا فرماتے اور ایک رکعت وطر پڑھتے بخاری و مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته رواه البخاري حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں تو اس طرح روزہ رکھنا چھوڑ دیتے کہ ہم گمان کرتے کہ اس مہینے میں آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں اور کبھی ایسے روزہ رکھتے کہ ہم گمان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کوئی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں اور اسی طرح آپ کا حال یہ تھا کہ اگر تم چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں تو تم پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے اور اگر تم چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سویا ہوا دیکھیں تو سویا ہوا دیکھ لیتے بخاری وعن عائشة رضی اللہ عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة تعني في الليل يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة رواه البخاري حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعت پڑھا کرتے تھے اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مراد رات کی نماز ہے اپنا سر اٹھانے سے پہلے اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ جتنی دیر میں تم میں سے ایک آدمی پچاس آیتیں پڑھ لے اور فجر کی نماز سے پہلے دو رکعت پڑھتے پھر اپنی دائیں کروٹ لیٹ جاتے یہاں تک کہ آپ کے پاس نماز کی منادی کرنے والا آتا بخاری وعنها رضی اللہ عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي متفق عليه حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں تہجد گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے پہلے چار رکعت پڑھتے پس نہ پوچھو کہ وہ کتنی حسین اور کتنی لمبی ہوتی تھیں پھر چار رکعت پڑھتے پس ان کے حسن اور لمبائی کے بارے میں مت پوچھو پھر تین رکعت وطر پڑھتے میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا وطر پڑھنے سے پہلے آپ سوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تحقیق میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا بخاری و مسلم وعنها رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان آخره متفق علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے حصے میں سو جاتے تھے اور رات کے آخری حصے میں اٹھتے اور نماز پڑھتے بخاری و مسلم وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل ما هممت قال هممت أن أجلس وأدعى متفق عليه حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کھڑے رہے یہاں تک کہ میں نے ایک برے کام کا ارادہ کیا ان سے پوچھا گیا آپ نے کس چیز کا ارادہ کیا تھا انہوں نے جواب دیا میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں اور آپ کو چھوڑ دوں بخاري ومسلم وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی میں نے دل میں کہا سو آیتوں پر آپ رکوع فرمائیں گے لیکن آپ نے تلاوت جاری رکھی میں نے خیال کیا کہ آپ یہ صورت پوری رکعت یعنی نماز کی دو رکعتوں میں ختم فرمائیں گے لیکن آپ نے تلاوت جاری رکھی پھر میں نے خیال کیا کہ آپ اس کے ساتھ صورت ختم کر کے رکوع کریں گے لیکن آپ نے سورہ نسا پڑھنی شروع کر دی اور وہ ساری پڑھ لی پھر آپ نے سورہ آل عمران کی تلاوت شروع فرما دی اور وہ بھی ساری پڑھ گئے آپ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرماتے جب آپ ایسی آیت کے پاس سے گزرتے جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو آپ اللہ کی تسبیح کرتے اور جب کسی سوال والی آیت کے پاس سے گزرتے تو اللہ سے سوال کرتے اور جب کسی پناہ مانگنے والی آیت سے گزرتے تو پناہ طلب کرتے پھر آپ نے رکوع کیا اور پڑھتے رہے سبحان ربی العظیم آپ کا رکوع بھی آپ کے قیام کے برابر تھا پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور فرمایا سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد پھر آپ دیر تک کھڑے رہے تقریباً اتنا جتنا آپ نے رکو فرمایا تھا پھر آپ نے سجدہ کیا اور اس میں فرمایا سبحان ربی الاعلی اور آپ کا سجدہ بھی آپ کے قیام کے برابر تھا مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت رواه مسلم المراد بالقنوت القيام حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سی نماز افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبے قیام والی نماز مسلم وعن عبد الله الله الله الله بن بن عمرو العاص رضي عنهما أن رسول صلى اللہ صلی قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما متفق عليه حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نماز حضرت داود علیہ السلام کی نماز ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب روزہ حضرت داود علیہ السلام کا روزہ ہے وہ آدھی رات سوتے تھے اس کے تیسرے حصے میں عبادت کے لیے اٹھ جاتے اور اس کے چھٹے حصے میں پھر سو جاتے اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے یعنی روزہ نہ رکھتے بخاری و مسلم وعن جابر اللہ صلی اللہ علیہ إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة رواه مسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا رات میں ایک گھڑی یعنی لمحہ ہے جس مسلمان آدمی کو وہ میسر آ جائے وہ اس میں دنیا اور آخرت کے معاملے میں کسی بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالی اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے اور یہ گھڑی ہر رات کو ہوتی ہے مسلم وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قام احدکم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين رواه مسلم حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص رات کو عبادت کے لیے کھڑا ہو تو وہ نماز کا آغاز دو مختصر رکعتوں سے کرے مسلم وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين رواه مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو اپنی نماز یعنی تہجد کا آغاز دو مختصر رکعتوں سے فرماتے تھے مسلم وعنها رضی اللہ عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة رواه مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درد یا کسی اور وجہ سے رات کی نماز چھوٹ جاتی تو آپ دن کو بارہ رکعتیں ادا فرماتے وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مقررہ وظیفے یا اسی قسم کی کسی چیز سے سویا رہ جائے بس وہ اسے فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان پڑھ لے تو اس کے لیے لکھا جاتا ہے گویا کہ اس نے وہ رات ہی کو پڑھا ہے مسلم وعن ابی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء رواه داود صحيح حضرت ابو ہر رضي اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے اور نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرے اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اللہ تعالی اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر عبادت کرے اور نماز پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی جگائے اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اسے ابو داود نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات رواه ابو بإسناد صحيح حضرت ابو حریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی رات کو اپنے گھر والوں کو بیدار کرے اور دونوں نماز پڑھیں یا راوی کو شک ہے بیک وقت دو رکعتیں پڑھیں تو ان دونوں کو ذاکرین اور ذاکرات یعنی بہت زیادہ ذکر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے اسے ابو داود نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے وعن عائشة رضی اللہ عنها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وعن إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه متفق عليه حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو نماز میں اونگ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ سو جائے یہاں تک کہ اس سے اس کی نیند چلی جائے کیونکہ جب تم میں سے کوئی اونگتا ہوا نماز پڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ استغفار کرنے کی بجائے وہ اپنے آپ کو گالی دینے لگے بخاری و مسلم وعن ابی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع رواه مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص رات کو عبادت کے لیے کھڑا ہو اور قرآن کا پڑھنا غلبہ نیند کی وجہ سے اس کی زبان پر مشکل ہو رہا ہو اور اس کو کوئی علم نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے یعنی تھوڑی دیر سو لے مسلم